اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے بیٹھے ہو حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو